موسا بن سلمہ کہتے ہیں ہم مکے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے میں نے کہا جب ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو چار رکت نماز پڑھتے ہیں اور جب اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹتے ہیں تو دو رکت قصر نماز پڑھتے ہیں سیدنا عبداللہ نے کہا یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حدیث نمبر تیئیس سو ساٹھ مسند احمد